حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حرمت نازل ہونے کے بعد جو شراب بہائی گئی تھی وہ فصیح تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد نے ابو نعمان سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں صحابہ کی ایک جماعت کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ شراب حرام ہو گئی ہے یہ سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو راوی نے بیان کیا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فضیق شراب استعمال ہوتی تھی بعض لوگوں نے شراب کو جو اس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا ہے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نئے کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیس